ہم نے اللہ کی رہ رنگا لی اور اللہ سے بہتر کس کی رہ رنگا اور ہم اسی کو پوچھتے ہیں